السلام علیکم it's our lecture number twenty four of web design and development and we will talk about multithreading multithreading پہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کچھ ڈسکشن کی تھی we discussed how we can do simultaneous work how if you want to do something simultaneously how we can do it using threads threads کا فائدہ ہم نے دیکھا that if we have a piece of code یا ہماری اپلیکیشن ہے جس میں ہم دو تین کام اکٹھے کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی ورڈ کی کل چیک بھی کرنا ہے ان پٹ بھی لینی ہے یوزر کو دکھانا بھی ہے تو ہمیں پھر اپنا یہ کام ملٹیپل تھریڈس میں کرنا چاہیے اور ہر تھریڈ اپنا سپریٹلی کام کر رہا ہوگا تو ملٹی تھریڈنگ کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ یوزر کو ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے کام اکٹھے ہو رہے ہوں ہماری اپنے پروگرام کی ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے because the time that our our program consumes in doing I O اس وقت پروگرام کا کوئی اور کام کوئی اور پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایفیشینٹلی رن کر رہا ہوتا ہے so there are lot of different advantages of multithreading ہم نے تھوڑی سی تھریڈ پرائرٹیز پہ بات کی تھی اور ڈسکس یہ کیا تھا کہ تھریڈ پرائرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہم سیٹ تو کر سکتے ہیں جاوا کے پروگرام کے اندر but they are highly dependent upon the underlying operating systems priorities because اگر ہمارے ہم جاوا کے اندر تھریڈ کی priority one to ten set کر سکتے ہیں لیکن اگر آپریٹنگ سسٹم ہی ہمیں one to seven levels of priority دیتا ہے یا جیسے ہم نے سپلائرس کی ایگزامپل لی تھی کہ two raised power thirty two minus one levels وہ ہمیں دیتا ہے تو اس کیس میں ہماری جو ون ٹو ٹین میپنگ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پہ کیسے ہونی ہے that depends upon virtual machine also it depends کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا انڈر لائن اسکیجولنگ الگوریدم کیا ہے کیا وہ پرائرٹی اسکیجولنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا یا وہ اسٹرکٹ ٹائم سلائسنگ کرتا ہے یا وہ پرائرٹی پلس ٹائم سلائسنگ کرتا ہے it also depends underlying scheduling algorithm so you can set priorities but it's dependent on something threads کے بارے میں اور بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑے سے تھریڈ بنانے کے اسٹیپس کو ریوائز کر لیں اور اس کے بعد ایک ایگزامپل بھی میں نے آپ کو کرنے کو کہا تھا فائل سے سائملٹینیسلی ریڈ کرنے کو اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کیسے کی جا سکتی تھی فائل کی ایگزامپل ڈسکس کرنے سے پہلے میں وہی چاہوں گا کہ ہم تھریڈ کی جو ہم نے اسٹیپس ڈسکس کیے تھے ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تھریڈ بنانے کے دو میتھڈ ہو سکتے ہیں میتھڈ ون یہ تھا کہ یو امپلیمنٹ رنیبل انٹرفیس اس رنیبل انٹرفیس والے میتھڈ کے اندر ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہے جو کہ آپ میرے ساتھ ریوائز کریں کہ ایک کلاس ہم بنا لیں گے اور اس کلاس کو رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرا لیں گے so this is step one create a class and let that class implement the runnable interface as a step two override the run method in that class run method کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں اینڈ وی ڈسکس کے رن میتھڈ کے اندر وہ سارا کوڈ ہوگا جس کو ہم رن کرنا چاہتے ہیں that's the working of a thread so اگر ہمارے پاس تین ٹاسک ہیں task one task two task three تو ٹاسک ون ایک تھریڈ کے رن میتھڈ میں ہوگا ٹاسک ٹو دوسرے تھریڈ کے رن میتھڈ میں ہو رہا ہوگا ٹاسک تھری تیسرے تھریڈ کے رن میتھڈ میں ہو رہا ہوگا سو رن میتھڈ کے اندر وہ ٹاسک جائے گا جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں create an object of this runnable class inside some driver class create an object of a thread class pass the object of a runnable runnable class to the thread class constructor یہ اب آپ کا ایک تھریڈ بن گیا اسٹارٹ دس تھریڈ تو یہ ہمارے کچھ بیسک اسٹیپس تھے جو کہ ہم تھریڈس کی امپلیمنٹیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں رنیبل انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے ایک اور میتھڈ بھی تھا جو کہ آپ اس کی ہینڈ آؤٹ میں ہم نے اگزامپل دی ہوئی تھی آپ کے لیے کہ آپ بجائے کہ رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کریں you can extend your class from the thread class اب آپ کے پاس and you can override the run method نا you can start your thread تو وہ جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ایک اسٹیپ تھا کہ رنیبل آبجیکٹ رنیبل کلاس کا آبجیکٹ بنانے کے بعد ہم اسے تھریڈ کو پاس کرتے تھے وہ اسٹیپ ایلیمنیٹ ہو گیا تھا تو دونوں میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے اس کے پروز اینڈ کانس سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کی کلاس نے کسی اور کلاس سے انہیریٹ کرنا ہے Java has introduce a single inheritance model تو پھر اگر ہم تھریڈ سے انہیریٹ کر لیں گے تھریڈ کلاس سے انہیریٹ کر لیں گے تو ہماری کلاس کسی اور کلاس سے انہیریٹ نہیں کر سکے گی تو یہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھیں ساتھ ہی میں نے ایک آپ کو کام کرنے کو دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ دو فائلز ہم کے پاس فائل ون ہے اور فائل ٹو ہے and you have to read from these files simultaneously تھوڑا سا کوڈ ایک فائل سے تھوڑی سی ٹیکسٹ ایک فائل سے پڑھیں پھر دوسری فائل کو چانس دیں وہاں سے تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھیں پھر پہلی فائل کو چانستے ہیں پھر دوسری فائل کو چانستے ہیں سو آن اور یہ کام میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تھریڈ پہ کریں آج ہم آپ کو اس کا کوڈ دکھائیں گے کہ کیسے آپ امپلیمنٹ کر سکتے تھے بہت بیسک سی امپلیمنٹیشن ہے آپ اپنی امپلیمنٹیشن اگر آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پرنٹ آؤٹس یا کچھ لکھی ہوئی ہے آپ نے وہ بھی کھول لیجئے ساتھ ہم آپ کو ایک اس کی سی امپلیمنٹیشن دکھاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہ ہوم ورک تھا ہمارا کہ دو فائل سے سائملٹینیسلی ریڈ کرنا ہے یہ کیسے ہم کر سکتے تھے تو آپ کے لیے ہم ایک کلاس یہاں پہ لکھتے ہیں اس سے پہلے آپ Java dot I O package import کر لیں کیونکہ ہم فائل ریڈنگ رائڈنگ یہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو so ایک کلاس ہے ہماری public class read file and as expected it implements the runnable interface ہم نے ایک ریڈ فائل ایگزامپل کلاس آپ کے سامنے بنا لی ہے جو کہ رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے اس کے اندر ایک اسٹرنگ ہم لیتے ہیں جس کا نام ہے فائل نیم جو بھی فائل ہم نے ریڈ کرنی ہے اس کا نام ہم اسٹرنگ میں رکھ لیتے ہیں let's define the constructor for this read file class اس کے کنسٹرکٹر میں پبلک ریڈ فائل اور ایک اسٹرنگ ہم پاس کر رہے ہیں ایف این اور اس ایف این کو ہم اسائن کرا رہے ہیں فائل نیم والے ویریبل کو so اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرے گی کلاس وہ ایک فائل نیم بتائے گی اس کے کنسٹرکٹر میں اور وہ فائل نیم ہمیں مل جائے گا ن let's define our run method run method آپ کو پتا ہے وہ میتھڈ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنا ٹاسک امپلیمنٹ کرنا ہے تو ٹاسک ہمارا کیا ہے کہ فائل ریڈ کرنی ہے ٹرائی کا بلاک شروع کرتے ہیں اور ٹرائی کے بلاک کے اندر ہم فائل ریڈر والی اسٹریم یوز کرتے ہیں so file reader F R to new file reader یہ فائل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اس کو ہم نے فائل نیم پاس کر دیا ہے buffer reader B R to new buffer reader اس کو فائل ریڈر پاس کر دیا ہے یہ کوڈ آپ کے لیے فیملیئر ہے جب بھی ہم فائل سے ریڈنگ رائٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح ہم کوڈ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک اسٹرنگ لے لی ہے لائن اور بی آر کا ریڈ لائن میتھڈ ہم یوز کر کے ایک ایک کر کے لائن پڑھے ہیں اس کے آگے جو لوپ ہے اس لوپ سے بھی آپ فیملیئر ہیں کہ while line not equals to null system dot out dot print L N line line equals to B R dot read line تو اسٹینڈرڈ فائل سے جو ریڈنگ کا کوڈ تھا جو ہم پہلے بھی پچھلے لیکچرس میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دیا اس کے بعد اپنی فائلس کو کلوز کر دیا ہے ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ دونوں تھریڈس نے ایک ہی کام کرنا ہے فائل سے ریڈ کرنا ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے ایک ہی کلاس ورکر جو ریڈ فائل کی کلاس ہے وہ ڈیفائن کیا ہے اگر تھریڈس نے دو ڈفرینٹ ٹاسک کرنے ہوں تو دو ڈفرنٹ ٹاسک کے لیے آپ دو الگ الگ کلاسز بنا سکتے ہیں جو کہ رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی ہو کیونکہ یہاں پہ دونوں تھریڈس نے ریڈ فائل کا ٹاسک ہی پرفارم کرنا ہے اس لیے ہمارے پاس ایک ہی رن میتھڈ کے اندر وہ سارا کام ہو گیا تو یہ ہماری وہ کلاس ہے جو کہ رنیبل آبجیکٹ کا کام کر سکتی ہے جس کو ہم تھریڈ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور تھریڈس کو ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کلاس کا آبجیکٹ بنا کے اس کو تھریڈ کے اندر کیسے پاس کرتے ہیں ایک اور کلاس ہم کریٹ کرتے ہیں جس کا نام ہم نے ٹیسٹ رکھتی ہے پبلک کلاس ٹیسٹ اور اس کے اندر we have public static void main or main method side this class تو جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم اپنے تھریڈس کریٹ کرتے ہیں تھریڈس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کیا اسٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے اپنی رنیبل فائل کا so read file example class کے ہم یہاں پہ دو آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں ایک کو ہم نے فرسٹ کہہ دیا ہے اور اس کو ہم نے ایک ان پٹ فائل دی ہے first dot T X T آپ کو یاد ہے کہ جو ابھی ہم نے کلاس ڈیفائن کی ہے اس کے کنسٹرکٹر میں ہم فائل کا نیم پاس کرتے ہیں اور وہ فائل کا نیم اس کے ایک کلاس uh, لیول کے ویریبل کو فائل نیم والا جو ویریبل تھا اس کو اسائن ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے اسی کلاس کا ایک دوسرا انسٹنس انسٹینشیٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے نام دے دیا ہے سیکنڈ کا سیکنڈ کو ہم پاس کرتے ہیں ایک دوسری فائل کا نام second dot T X T تو ہمارے پاس دو فائلس پڑی ہوئی ہیں سسٹم میں ایک first dot T X T ہے ایک second dot T X T ہے اب ہم تھریڈ دو تھریڈس کریٹ کرتے ہیں پہلا تھریڈ ہم نے کریٹ کیا thread T one equals to new thread اور اس کو پہلا رنیبل آبجیکٹ پاس کر دیا ہے ایک دوسرا تھریڈ کریٹ کیا thread T two equals to new thread اور اس کو دوسرا رنیبل آبجیکٹ ہم نے پاس کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم ان دونوں تھریڈس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں ٹی ون ڈاٹ اسٹارٹ لکھا اور ٹی ٹو ڈاٹ اسٹارٹ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا تو ہماری جو file first dot T X T ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے first one first two first three first four and so on اسی طرح ہماری جو second dot T X T ہے اس کے اندر second one second two second three second four and so on اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو اب جب ہم اس کوڈ کو رن کریں گے تو آپ کو اسکرین پہ دونوں فائل میں سے سائملٹینیسلی ریڈنگ نظر آئے گی یہاں پہ ہم آپ کے سامنے اس کوڈ کو کمپائل کر کے رن کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کوڈ کو رن کر رہے ہیں تو ہماری دونوں تھریڈس کو باری باری ٹائم مل رہا ہے تھوڑی دیر فائل ون میں سے ریڈنگ ہوتی ہے پھر فائل ٹو میں سے ریڈنگ ہوتی ہے پھر فائل ون میں سے ریڈنگ ہوتی ہے فائل ٹو میں سے ریڈنگ ہوتی ہے تو دونوں تھریڈس جو ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم جو ہے یا جو جے وی ایم ہے اس کا اسکیجولنگ الگوریدم دونوں تھریڈس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم اسائن کر رہا ہے تو یہاں پہ وہی بات کہ جب بھی آپ نے ایک سے زیادہ کام کرنے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ کام پیرل میں ہوں سارے کام اکٹھے ہو رہے ہوں تو اس کے لیے آپ کو تھریڈ کریٹ کرنے پڑیں گے یا علیحدہ پروسیسز بنانے پڑیں گے ایک ہی اپلیکیشن کے اندر آپ اس کے کچھ پیسز کو سائملٹینیسلی رن کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر چوائس یہ ہے کہ آپ اس کو تھریڈس کے تھرو رن کریں کیونکہ پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ ہیوی ویٹ ہوتے ہیں اور پروسیس میں کمیونیکیٹ کرانے کے لیے میموری شیئر کرانے کے لیے ہمیں اسٹریمز یا پائپس کا استعمال کرنا پڑے گا جبکہ تھریڈس میں یہ پرابلم نہیں ہے تھریڈس لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور میموری کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دو فائلس کو بریڈ کر رہے ہیں اور دونوں فائلس میں سے باری باری دونوں تھریڈ جو ہیں وہ ٹرن لے کے دونوں فائلس میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے ہماری اسکرین پہ پرنٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے ٹاسک کو جو ہے اسی طرح سے سائملٹینیسلی پرفارم کر سکتے ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ ٹاسک ہیں تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی ایگزامپل کیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو فائلس میں سے کوڈ سائملٹینیسلی ریڈ ہوا ہے اسٹوڈنٹس اکثر پروگرامنگ کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ورکر کلاسیں کتنی بنانی ہیں ایک ہمارے سامنے ایک ہی ورکر کلاس ہے جس کا نام ہم نے ریڈ فائل رکھا ہوا ہے جس کے دو انسٹنس کریٹ کر کے ہم نے سائملٹینیسلی چلا دی ہیں وہ اس لیے ہم نے کیا کہ because the nature of work وہ سملر دونوں ورکرس کے اندر دونوں ریڈ ایگزامپل والے جو ہمارے آبجیکٹس ہیں ان میں فائل میں سے ریڈ ہونا ہے کوڈ ایگزیکٹلی سیم ہے اگر میں آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک اپلیکیشن کے اندر ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اور ایک اور کام یہ ہونا ہے کہ اس ڈیٹا کے اوپر آپ نے پارسنگ کر کے اس میں سے کوئی خاص ورڈ نکالنا ہے یہ دونوں کام علیحدہ سے علیحدہ ہونے چاہیے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک ورکر کلاس ہوگا جو کہ ڈیٹا کو پارس کر رہا ہوگا اس میں سے اپنے مطلب کا ٹیکسٹ نکال رہا ہوگا ایک ورکر کلاس ہوگی جو کہ آپ کو فائل ریڈ کر کے ان پٹ بلڈ اپ کرتی جا رہی ہوگی آپ کی تو اگر ٹاسک کی نیچر ڈفرینٹ ہوگی اب ورکر کلاسز جو ہیں اپنی وہ سیپریٹ بنائیں ان کے رن میتھڈ میں سیپریٹلی وہ کوڈنگ کریں ان ورکر کلاسز کے انسٹنس اپنے تھریڈس کو پاس کریں اینڈ اسٹارٹ یور تھریڈس اگر ٹاسک سیم ہے ایک ہی کوڈ ہے اس کے لیے تو ایک ہی ورکر کلاس جیسے ہمارے سامنے اس ایگزامپل میں تھا کہ ہم نے ایک ہی ورکر کلاس بنا لی ہے جس کو ریڈ ایگزامپل کا نام دیا تھا اور اس ورکر کلاس کا ہم نے انسٹنس بنا کے اس کو تھریڈ میں ڈالا اور تھریڈ کو اسٹارٹ کر دیا سو یہ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگلی آپ ورکر کلاسز بنا سکتے ہیں اور رن میتھڈ کو اوور کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تھریڈس کے اندر ہم ڈفرینٹ جابس کو سائملٹینیسلی پرفارم کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کا پروسیس آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز نہیں اگر تو ملٹیپل پروسیسرز ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک تھریڈ ایک پروسیسر کو یوز کر سکتا ہے دوسرا تھریڈ دوسرے پروسیسر کو یوز کر سکتا ہے ٹرو ملٹی تھریڈنگ ہو رہی ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس ایک ملٹی ایک پروسیسر ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اسی پروسیسر کے اوپر ڈفرینٹ تھریڈز اپنی ٹرنز لیں گے ابھی تک جو ہم نے کوڈنگ کی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو جاوا ورچوئل مشین ہے اور ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے یہ تھریڈس کو باری باری اسکیجول کرتے ہیں اور وہ تھریڈس جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سسٹم پہ تھریڈس کیسے ایک دوسرے کے لیے اپنا کنٹرول چھوڑ سکتے ہیں اس پہ ابھی ہماری بات نہیں آگے بڑھی تھوڑا سی اس بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ تھریڈس ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کیسے کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ سے جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ڈسکشن یہ کی تھی کہ پرائرٹیز ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پرائرٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ تھریڈ کو پرائرٹی دے دیتے ہیں ایسا تھریڈ جس نے کوئی کریٹیکل ٹاسک پرفارم کرنا ہو we generally give it a higher priority so that if our operating system اور we is implementing priority scheduling algorithm schedules that thread first تو پرائرٹی اسکیجولنگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہائی پرائرٹی تھریڈ چلے گا جب وہ تھریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر لو پریورٹی تھریڈ کی باری آئے گی اب یہاں پہ اکثر یہ کام ہوتا ہے کہ اگر فار انسٹنس ہم ریزیوم کرتے ہیں کہ ہمارا او ایس جو ہے وہ پرائرٹی اسکیجولنگ ہمیں کر کے دیتا ہے تو او ایس کیا کرے گا ہائی پرائرٹی تھریڈ کو چلاتا جائے گا ہم نے ایک سلائڈ دیکھی تھی لاسٹ لیکچر میں جس میں پہلے ٹاپ والے تھریڈ جن کی ہائی پرائرٹی تھی وہ فنش ہوتے تھے پھر اس کے بعد نیچے آ کے اس سے لو پرائرٹی والے فنش ہوتے تھے پھر اس سے نیچے آ کے اس سے لو پرائرٹی والے فنش ہوتے تھے اب ہوگا کیا کہ جب آپ پرائرٹی اسکیجولنگ الگوریدم امپلیمنٹ ہوا ہوگا تو ہائی پرائرٹی تھریڈ چلتا جائے گا چلتا جائے گا جب تک کہ وہ بلاک نہیں ہو جاتا بلاک اب وہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے مے بی اس نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہو یا وہ اپنا کنٹرول خود سے نہیں چھوڑ دیتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا تو ختم ہو گیا ٹھیک ہے جاب فنش ہو گئی آئی او کے لیے بلاک ہو گیا ٹھیک ہے دوسرے تھریڈ کو ٹائم مل جائے گا واٹ ایف کہ وہ کانسٹنٹلی کمپیوٹ کری جا رہا ہے کچھ پرفارم کری جا رہا ہے پروسیسر کے اوپر تو وہ پروسیسر کا کنٹرول چھوڑے گا نہیں پروسیسر کا کنٹرول کنٹینیوسلی اس کے پاس رہے گا ایسے کیس میں جو لو پرائرٹی تھریڈ ہے وہ آپ کا اسٹارویشن کا شکار ہو جائے گا مجھے آپ کی او ایس کی بک میں شاید اگر آپ نے سلبر شارڈز اور گیلون کی بک پڑھی ہو تو ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے لکھا ہوا ہے واقعہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس تو یاد نہیں کہ ایم آئی ٹی میں انہوں نے نائنٹین سکسٹی انہوں نے ایک پروسیس فوائن فائنڈ کیا تھا ایک سسٹم تھا جس پہ پرائرٹی اسکیجولنگ کا الگوریدم چل رہا تھا اور ان کو تین چار سال بعد ایک ایسا پروسیس ملا جس کی کبھی باری نہیں تھی آئی تو پتہ نہیں سکسٹی ایٹ میں انہوں نے شاید اسکیجول کیا تھا تو سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں جا کے کہیں دیکھا تو ایک پروسیس تھا جس کی کبھی باری نہیں آئی تھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس یاد نہیں لیکن اسٹارویشن کا ایک فنامنا ہے جو سامنے آتا ہے کہ لو پرائرٹی تھریڈس جو ہے ان کو کبھی پروسیسر پہ ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس کام کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے کہ ہائی پرائرٹی تھریڈ تو چلتا رہے لیکن وہ لو پرائرٹی تھریڈس کو بھی تھوڑی دیر بعد ٹائم دے یا تھریڈس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں بہت سارا ٹائم خود سا لے جائیں ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ویز ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے سلیپ کا اور دوسرا ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے ییلڈ کا یہ جو سلیپ اور ییلڈ ہیں یہ پروسیس یوز کر یہ تھریڈس ہمارے یوز کرتے ہیں اور اپنا پروسیسر کا کنٹرول ریلینکوش کرنے کے لیے اور دوسرے تھریڈ کو ٹائم دینے کے لیے دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے جب ہم سلیپ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ سلیپ کا میتھڈ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے it takes in time as an integer اور ٹائم وہ ہمارا ملی سیکنڈس کے اندر ہوتا ہے so what sleep method does at it causes the currently executing thread to wait for the time millisecond specified تو جو ہم سلیپ کے میتھڈ کے اندر ٹائم اسپیسیفائی کرتے ہیں جو کرنٹلی ایگزیکیوٹنگ تھریڈ ہوتا ہے وہ اتنی دیر کے لیے سلیپ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے سلیپ اسٹیٹ میں جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ پروسیسر کا کنٹرول جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت پروسیسر کا کنٹرول کوئی اور تھریڈ لے کے اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے waiting is efficient non busy so جو تھریڈ بلاک ہو جاتا ہے جو تھریڈ سلیپ پہ چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ ایک لوپ میں ویٹ کرتا رہتا ہو کہ جی ابھی میری لوپ ختم ہوگی تو میں دوبارہ پروسیسر پہ ٹائم لینا شروع کر دوں گا بلکہ وہ اس بالکل پروسیسر کو یوز ہی نہیں کر رہا ہوتا سو ویٹنگ از ایفیشینٹ جو ہمارا ویٹنگ تھریڈ ہوتا ہے وہ بزی نہیں ہوتا وہ کمپلیٹلی پروسیسر کو چھوڑ دیتا ہے threads come out of the sleep when the specified time interval expire اور when interrupted by some other thread اب ایک دفعہ تھریڈ سلیپ میں چلا گیا سلیپ اسٹیٹ سے اٹھنے کی کیا دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے اٹھتے ہیں یا تو آپ کی نیند پوری ہو جائے یا کوئی آپ کو جگہ یہی تھریڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ when thread comes out of sleep دو طریقے سے تھریڈ سلیپ سے باہر آ سکتا ہے یا تو اس کا اسپیسیفائڈ ٹائم انٹرول جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے فار ایگزامپل ہم نے اسے کہا تھا کہ بھائی ٹو سیکنڈس کے لیے سلیپ کر دو تو ٹو سیکنڈس ایکسپائر ہونے کے بعد وہ سلیپ اسٹیٹ میں سے باہر آ جائے گا یا اس کو کوئی اور تھریٹ انٹرپٹ کر کے کہہ دے کہ بھائی جاگ جاؤ اور کام شروع کرو تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے threads coming out of sleep میں گو ٹو دا رننگ اور ready state depending upon the availability of the processor ہم ابھی تھریڈس کی اسٹیٹس ڈسکس کریں گے لیکن آپ آپریٹنگ سسٹم کے کورسز میں ملے ہوں گے کہ پروسیس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں پروسیس رننگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے پروسیس ریڈی اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو تھریڈ بھی جو سلیپ میں سے باہر آتا ہے وہ اسی وقت ضروری نہیں کہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پروسیسر کا کنٹرول کسی اور تھریڈ نے کیپچر کیا ہو تو ایسی کیس میں تھریڈ جو ہوتا ہے وہ ریڈی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے رن نہیں کرنا شروع کر دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تھریڈ سلیپ کنڈیشن سے باہر آئے گا اس کے پاس دو آپشن ہیں اگر تو پروسیسر خالی ہے پروسیسر آئیڈل پڑا ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اگر پروسیسر آئیڈل نہیں ہے تو وہ ریڈی اسٹیٹ میں چلا جائے گا سلیپ کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی اور بات ہم کریں گے کہ high priority thread should execute sleep method after some time to give low priority thread chance to run otherwise starvation میں آ کر جو ہم نے پرابلم ڈسکس کی تھی پرائرٹی اسکیجولنگ الگ کے ساتھ اس کا یہاں پہ ہم سولوشن دے رہے ہیں کہ ہائی پرائرٹی تھریڈس جو ہیں ان کو اپنے کوڈ کے اندر تھوڑی دیر بعد سلیپ کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تاکہ جو لو پرائرٹی تھریڈز ہیں ان کو بھی پروسیسر کے اوپر چانس مل سکے ادروائز اسٹاویشن اسٹارویشن ہو جائے گی تو سلیپ کا میتھڈ جو ہے it can be used for delay purpose اور اس کی ایگزامپل ہم آپ آپ کو بھی کوڈ میں دکھائیں گے یہاں پہ ہم نے بات کی سلیپ کے میتھڈ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈسکشن کی the method of sleep can be executed by thread and this method can be use by thread to go to a state and that will allow other threads to take the control of processor and execute so basically the purpose of sleep is to wait for some time now that wait can be for any purpose maybe thread wants to wait because some resource is not available اور maybe thread wants to give other threads chance to run on the processor تو سلیپ کا میتھڈ جو ہے بہت یوزفل ہے when it comes to scheduling کہ تھریڈس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا کوپریٹ کریں ہائی پرائرٹی تھریڈ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ نہ کرتے رہیں بلکہ وہ دوسرے لو پرائرٹی تھریڈس کو بھی چانس دیں تو اب یہ جو آپ نے سلیو کا میتھڈ دیکھا ہے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا کوڈ میں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں کہ کیسے یہ آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ میں ڈفرینس آئے گا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کلاس ہے ورکر کلاس جو کہ امپلیمنٹ کر رہی ہے رنیبل انٹرفیس اب تک آپ اس سے یوز ٹو ہو چکے ہوں گے کہ جب بھی ہم نے تھریڈس بنانے ہوتے ہیں تو ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں جو کہ رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے اس رنیبل کلاس کے اندر ہمارا ایک میتھڈ ہے رن جو آپ کے لیے فیملیئر ہے اس رن میتھڈ کے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے سلیپ کے لیے کیا ماڈیفکیشن کی ہے تو آپ دیکھیں کہ پبلک ورلڈ رن کے اندر ہمارا فال لوپ ہے یہ بالکل وہی فال لوپ ہے جو کہ آپ نے پہلی اگزامپل جب ہم نے تھریڈ کی کی تھی کہ ہمارے پاس تین فال لوپس تھے اور وہ فال لوپس ٹرنس لے کے چلتے تھے کبھی تھریڈ ون کے چلتے تھے کبھی پھر تھریڈ ٹو چلتا تھا کبھی تھریڈ تھری چلتا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ for int i equals to one i equals to ten i plus plus یہاں پہ ہم اسی رن میتھڈ کی تھوڑی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں ہمارا فال لوپ ہے اسٹارٹ میں فال لوپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ٹرائی کیچ کا بلاک ایڈ کیا ہے وہ اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ سلیپ کا میتھڈ جو ہے یہ ایک ایکسیپشن تھرو کرتا ہے وچ از اے چیکڈ ایکسیپشن اگر آپ اس کو کیچ نہیں کریں گے تو کمپائلر آپ کا کوڈ کمپائل کرتے ہوئے کمپلین کرے گا تو ہم نے ایک ٹرائی کیچ کا بلاک ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر تھریڈ ڈاٹ سلیپ کا میتھڈ کال کیا ہے سلیپ کا میتھڈ ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے اور اس وجہ سے اس کو ہم تھریڈ کلاس کے نام کے ساتھ کال کر رہے ہیں اور سلیپ کے میتھڈ کے اندر ہم ایک فگر پاس کر رہے ہیں ایک نمبر پاس کر رہے ہیں hundred this amount to telling the program that go to sleep for hundred milliseconds تو جب یہ فالو اپ ایگزیکیوٹ ہوگی پہلی دفعہ تو کیا ہوگا کہ تھریڈ جو ہے وہ ساتھ ہی سلیپ پہ چلا جائے گا ہنڈریڈ ملی سیکنڈس کی اور اس دوران دوسرے تھریڈس کو پروسیسر کا کنٹرول مل جائے گا اور اس کے بعد دوسرا تھریڈ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ تھریڈ سلیپ سے جاگے گا تو یہ system dot out dot print L N والی اسٹیٹمنٹ کو رن کرے گا جہاں پہ پرنٹ ہوگا جو بھی اس تھریڈ کی جاب ہوگی اور ساتھ کاؤنٹر پرنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ فال لوپ کے اسٹارٹ میں پہنچ جائے گا اگر اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر نہیں ہوا ہوگا تب تک تو یہ فال لوپ کو ایگزیکیوٹ کرے گا فال لوپ کو ایگزیکیوٹ کرے گا تو دوبارہ تھریڈ ڈاٹ سلیپ کی کال ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تھریڈ ڈاٹ سلیپ کی کال جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو یہ تھریڈ دوبارہ سلیپ کے لیے چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا جو ورکر کلاس ہے اس کی ہر آئٹریشن میں ہم سلیپ کا میتھڈ کال کر دیتے ہیں تو ہر آئٹریشن میں تھریڈ جو ہے وہ ایک دفعہ سلیپ کے لیے چلا جاتا ہے when it wakes from that sleep it print something on the console جب تک فالوپ چلتی رہے گی ہمارا یہ کام ہوتا رہے گا تو آؤٹ پٹ ذرا گیس کرتے ہیں کہ کیا آئے گی پچھلی دفعہ ہماری آؤٹ پٹ تیزی سے آگی تھی جب ہم نے اپنے تھریڈس چلائے تھے ڈفرینٹ فال لوپس والے ایسا کیا ہوگا کیونکہ ہم نے بیچ میں سلیپ ڈال دیا ہے تو ہر تھریڈ کیونکہ سلیپ پہ جا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی آلٹرنیٹ آؤٹ پٹ آتی ہے ایک دفعہ تھریڈ ون چلتا ہے تھریڈ ٹو چلے گا پھر ون چلے گا پھر ٹو چلے گا کیونکہ تھریڈ ون چلتا ہے وہ سلیپ میں چلا جاتا ہے تھریڈ ٹو کو ٹائم مل جاتا ہے تھریڈ ٹو چلتا ہے وہ سلیپ میں چلا جاتا ہے تو تھریڈ ون کو ٹائم مل جاتا ہے تھریڈ ون پھر سلیپ میں جاتا ہے وہ ٹو کو ٹائم دیتا ہے ٹو پھر سلیپ میں جاتا ہے ون کو ٹائم مل جاتا ہے تو یہ دونوں آلٹرنیٹ ٹرنس لے کے چلتے جائیں گے اور اپنا کام کرتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے worker first equals to new worker first job یہ ہم نے اپنا پہلا ورکر بنایا یہ وہی کوڈ ہے جو کہ ہمارا پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں جس میں ہم نے اپنی لوپس کو پیرل ایگزیکیوٹ کیا تھا اپنی لوپس کو سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کیا تھا تو دو ورکر کلاسز بنائی ہیں اور تھریڈ کے دو انسٹنس بنا کے ان دونوں ورکر کلاسز کے آبجیکٹس کو ان تھریڈ کے آبجیکٹس میں پاس کر دیا ہے اور اس کے بعد اپنے تھریڈس کو اسٹارٹ کر دیا جب ہم نے تھریڈس کو اسٹارٹ کیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کوڈ کو رن کریں تو ہمارے سامنے کس طرح کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ first job equals to one second job equals to one first job equals to two second job equals to two بڑی اسٹرکٹ آلٹرنیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تھریڈ چلتا ہے اپنی ایک لوپ کے اندر جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ سلیپ پہ چلا جاتا ہے سلیپ پہ جاتا ہے تو دوسرے تھریڈ کو چانس ملتا ہے وہ لوپ میں آتا ہے وہ سلیپ میں چلا جاتا ہے اتنی دیر میں پہلا تھریڈ سلیپ سے ویک اپ ہوتا ہے ویک اپ ہو کے وہ اپنا پرنٹ کراتا ہے first job equals to one اور فال لوپ کے اسٹارٹ میں پہنچتا ہے فال لوپ کے اسٹارٹ میں پہنچتا ہے تو دوبارہ سے تھریڈ ڈاٹ سلیپ کال ہو جاتا ہے اور فرسٹ تھریڈ جو ہے وہ سلیپ پہ چلا جاتا ہے اس دوران سیکنڈ تھریڈ جو ہے وہ سلیپ سے ویک اپ ہوتا ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرتا ہے second job equals to one for loop کے اسٹارٹ میں جاتا ہے اور سلیپ پہ چلا جاتا ہے پھر فرسٹ تھریڈ اتنی دیر میں ویک اپ ہو جاتا ہے وہ پرنٹ کرتا ہے first job equals to two اور فال لوپ کے اسٹارٹ میں جا کے سلیپ ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے اور پھر سیکنڈ تھریڈ کی باری آتی ہے and so on so sleep کا میتھڈ یہاں پہ جو ہے یہ تھریڈس کے بیچ میں آلٹرنیٹ ٹرنز ان کو دلا رہا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا وہاں پہ ڈیلے کریٹ کر رہا ہے تو سلیپ کا میتھڈ جنرلی کیا جاتا ہے وہاں پہ یوز جب آپ نے کسی اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے لیے کسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے پروسیسر کا کنٹرول چھوڑنا ہو اور آپ ویٹ کرنا چاہتے ہو کسی چیز کا ویٹ اور نوٹیفائی ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پہ وہ ایک علیحدہ سائیکل ہے لیکن یہاں پہ سلیپ کا میتھڈ بھی اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کرنا چاہتے ہیں پروسیسر کا کنٹرول چھوڑ کے کسی ریسورس کا یا کسی چیز کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک ہائی پرائرٹی تھریڈ ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اور وہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے اب اپنا کنٹرول چھوڑ کے چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر باقی تھریڈس کے بھی پروسیس پہ ٹرن لے لیں یا اگر سسٹم میں کوئی لو پرائرٹی تھریڈز ہیں اور ہمارا سسٹم پرائرٹی بیس اسکیجولنگ کر رہا ہے تو لو پرائرٹی تھریڈس بھی تھوڑی دیر کے لیے ایگزیکیوٹ کر لیں سلیپ کے میتھڈ کو آپ اس لیے بھی پولنگ کے پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹری ہے ہر تھاؤزینڈ یا ہر فائیو سیکنڈس کے بعد چیک کریں کہ اس ڈائریکٹری میں کوئی فائل تو نہیں آ گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تھریڈ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہر دفعہ ڈائریکٹری دیکھ رہا ہو ڈائریکٹری دیکھے ڈائریکٹری میں اگر کوئی فائل آئی ہے تو مجھے بتا دے ورنہ وہ سلیپ پہ چلا جائے کتنی دیر کی سلیپ کے لیے فائیو تھاؤزینڈ ملی سیکنڈ یا فائیو سیکنڈ کی سلیپ کے لیے چلا جائے اتنی دیر کے بعد وہ سلیپ سے ویک اپ ہوگا اور دوبارہ سے ڈائریکٹری چیک کرے گا پھر اگر کوئی نئی فائل نہیں ہے پھر مجھے بتا دے گا کہ نئی فائل نہیں ہے پھر سلیپ پہ چلا جائے گا کوئی نئی فائل آ گئی ہے تو پرنٹ کر دے گا کہ نئی فائل آ گئی ہے تو جہاں پہ پولنگ کرنی ہو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھنا ہو کہ بھائی یہاں پہ یہ کام ہو تو نہیں گیا ویٹ کرو پھر دیکھ کرو وہاں پہ یہ کام ہو ہو تو نہیں گیا تو اس کام کے لیے بھی سلیپ کا میتھڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارا مین میتھڈ ہے یا کوئی ہمارا اس طرح کا کوڈ جس میں آپ نے ایکسپلسٹلی تھریڈس کریٹ نہیں کیا وہاں پہ بھی سلیپ کا میتھڈ یوز کیا جا سکتا ہے بیکاز جو بھی آپ پروگرام چلاتے ہیں ہر پروگرام میں at least one thread by default ہوتا ہے جس کو ہم تھریڈ آف ایگزیکیوشن بھی کہتے ہیں جب آپ نے مین میتھڈ رن کیا تھا تو مین میتھڈ بھی بیسیکلی ایک تھریڈ کو دے دیا جاتا ہے اور وہ تھریڈ اس مین میتھڈ کو چلاتا رہتا ہے تو ہم تھریڈ کلاس کا سلیپ میتھڈ وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں for for the purpose of delay اور فار اینی تھنگ تو ضروری نہیں کہ آپ نے ایکسپلسٹلی تھریڈ بنایا ہی ہو تو آپ سلیپ میتھڈ کال کریں گے آپ سلیپ میتھڈ ویسے بھی کال کر سکتے ہیں کوئک سی اس کی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ سلائڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کا ایک میتھڈ ہے system dot out dot print L N میں نے لکھا ہوا ہے کہ گوئنگ ٹو سلیپ اور اس کے بعد تھریڈ ڈاٹ سلیپ کا میتھڈ کال کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے پاس کیا ہوا ہے کچھ تھوڑا سا time interval thousand millisecond pass کیے ہوئے ہیں اس کے بعد دوبارہ system dot out dot print L N لکھا ہوا ہے ویکنگ اپ تو یہاں پہ کوئی میں نے تھریڈ کریٹ نہیں کیا but I have still manage to use the sleep method because sleep is the static method of thread class اور یہاں پہ یہ ڈیلیئر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کی آؤٹ پٹ آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تھریڈ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور اس کے بعد سلیپ کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ویک اپ ہوا ہے اور اس نے دونوں چیزیں پرنٹ کی ہیں سلیپ کے میتھڈ کو ہم نے دیکھا اسی طرح کا ایک اور میتھڈ ہے ہمارے پاس جیلڈ یلڈ کے میتھڈ اور سلیپ کے میتھڈ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کبھی آپ کو کلیئر ہوتا ہے سلیپ کافی ایکسٹینسولی یوز ہوتا ہے یلڈ اب آ کے اتنا ایکسٹینسولی استعمال نہیں ہوتا یلڈ کے میتھڈ کے تھوڑا سا میں آپ کو پرپز بتاتا چلتا ہوں کہ جو پرانی جو ورچوئل مشین یا پرانے آپریٹنگ سسٹم تھے ان میں کوپریٹو ملٹی تھریڈنگ ہوتی ہے یا اس میں ہوتا ہے یہ کہ ایک تھریڈ چلتا جائے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب تک کہ وہ خود سے کنٹرول نہیں چھوڑتا دوسرے تھریڈ کو ٹائم نہیں ملے گا ابھی آج کل جو آپ او ایس آ رہے ہیں ہمارے ان کی بھی جو کورسپونڈنگ جے وی ایم کی امپلیمنٹیشن ہیں وہ ٹائم سلائسڈ بیسڈ ہیں اگر دو تھریڈس کی پرائرٹی سیون ہے لیٹ سے تین تھریڈس ہمارے پاس تینوں کی پرائرٹی سیون ہے ایکول پرائرٹی کے تھریڈ ہے تو کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تھریڈ ون کو ٹائم ملے گا پھر تھریڈ ٹو کو ٹائم ملے گا پھر تھریڈ تھری کو ٹائم ملے گا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہائی پرائرٹی تھریڈس پہلے ایگزیکیوٹ ہو اور اس کے اندر اگر کوئی ملٹیپل تھریڈز ہیں جن کی پرائرٹی سیم ہے جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس تین تھریڈز ہیں جن تینوں کی پرائرٹی سیون ہے تو تینوں تھریڈس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم ملتا ہے تھریڈ ٹی ون کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا پھر ٹی ٹو کو ٹائم ملے گا پھر ٹی تھری کو تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے گا تو آپ کی جو ورچوئل مشین کی امپلیمنٹیشن ہے بیسڈ اپون او ایس وہ ٹائم سلائسنگ کرتی ہے تھریڈس کے بیچ میں جو پرانی جے وی ایم سی یا پرانے آپریٹنگ سسٹمس تھے ہمارے پاس وہ جنرلی کوپریٹو بیسڈ ہے کہ تھریڈ اگر تین تھریڈز ہیں اور تینوں کی پرائرٹی سیون ہے ٹی ون کی پرائرٹی سیون ہے ٹی ٹو کی پرائرٹی سیون ہے ٹی تھری کی پرائرٹی سیون ہے تو ٹی ون اگر چل رہا ہے تو ٹی ون چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا یا وہ آئی او کے لیے بلاک نہیں ہو جاتا تو وہاں پہ ہم ہیلڈ کا میتھڈ یوز کرتے تھے تاکہ دوسرے ایکول پرائرٹی تھریڈ کو ٹائم مل سکے سلیپ اور ہیلڈ میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے وہ یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ایک تھریڈ سلیپ کال کرتا ہے تو پھر جو باقی سسٹم میں باقی کے جو تھریڈز رہ جاتے ہیں ان میں سے ہائیسٹ پرائرٹی والا تھریڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس ہائیسٹ پرائرٹی والے تھریڈ کی پرائرٹی جو کرنٹ تھریڈ ہے اس سے لو بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ہیلڈ کال ہوتا ہے تو سسٹم وہ ہیلڈ کا میتھڈ صرف جو کورسپونڈنگ ایکول پرائرٹی والا تھریڈ ہے اس کو ٹائم دیتا ہے دوسرا تھریڈ ٹائم نہیں لے سکتا اس کے بھی ہم آپ کو تھوڑی سی ویژول ایگزامپل دکھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی ویژول ایگزامپل سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ییلڈ کے بارے میں سلائڈ پہ دیکھ لیں کہ yield allows any other thread of the same priority to execute move itself to the end of the priority queue so yield میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سملر پرائرٹی تھریڈ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر لے سی پی یو سو ایک تھریڈ میرا تھا ٹی ون جس کی پروٹی سیون تھی اور باقی سارے ٹی ون جو ہے وہ اگر میتھڈ ایگزیکٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ سسٹم میں کیونکہ اور تو کوئی ایسا تھریڈ ہے نہیں جس کی پروٹی ٹی ون کے برابر ہو تو ٹی ون دوبارہ سے اپنی ایگزیکشن شروع کر دے گا جنرلیٹیو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ جو ویژول ایگزامپل اب آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کے لیے اس کانسیپٹ کو فردر کلیئر کرے گی آپ کے سامنے اس وقت ہم ہمارے پاس تین تھریڈس سسٹم میں ہیں ٹی ون جس کی پرائرٹی سیون ہے ٹی ٹو جس کی پرائرٹی فائیو ہے اینڈ ٹی تھری جس کی پرائرٹی تھری ہے ہمارا سسٹم اگر پرائرٹی اسکیجولنگ یوز کرتا ہے جو کہ جنرلی سسٹم یوز کرتے ہیں تو ٹی ون اس وقت ایگزیکیوٹ ہوگا کیونکہ ہائی پرائرٹی تھریڈس کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پہلے ایگزیکیوشن کریں تو ٹی ون ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا اس اسٹیج پہ اگر ٹی ون سلیپ کا میتھڈ کال کرتا ہے ٹی ون تو سلیپ پہ چلا جائے گا ہمارے سسٹم کے پاس ریمیننگ تھریڈ رہ جائیں گے ٹی ٹو اور ٹی تھری اب کیونکہ اس میں سے ٹی ٹو کی پرائرٹی ہائر ہے تو ٹی ٹو ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو پتا یہاں پہ ہم یہ چلا کہ جب ایک ہائی پرائرٹی تھریڈ سلیپ کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو سسٹم میں ریمیننگ جو تھریڈ ہوتے ہیں ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا highest priority thread ready state میں ہے ان میں سے جو بھی highest priority thread ready state میں اپنی ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ ٹی ٹو اور ٹی تھری میں کمپٹیشن تھا کیونکہ ٹی ٹو کی پرائرٹی ہائر تھی so T two will start executing on the C P U اگر ٹی ٹو اویلیبل نہ ہوتا یا اپنی ریڈی اسٹیٹ میں نہ ہوتا تو پھر ٹی تھری جو تھا وہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ایگزیکیوشن تو سلیپ میتھڈ کے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سلیپ میتھڈ کال کریں گے تو سلیپ میتھڈ کے بعد باقی سسٹم میں جتنے بھی تھریڈ ہیں چاہے ان کی پرائرٹی لو بھی ہو جیسے ٹی ٹو کی پرائرٹی یہاں پہ ٹی ون سے کم ہے ٹی ون کی پرائرٹی سیون ہے ٹی ٹو کی پرائرٹی فائیو ہے تو جو بھی باقی سسٹم میں تھریڈز ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا کہ ہائیسٹ پرائرٹی والا کون سا ہے اور اگر وہ ریڈی اسٹیٹ میں ہوگا تو اس کو چلا دیا جائے گا اب یہیں پہ اسی ایگزامپل کے اندر جس میں ٹی ون کی پرائرٹی سیون ہے ٹی ٹو کی پرائرٹی فائیو ہے اور ٹی تھری کی پرائرٹی تھری ہے اگر میں ییلڈ کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کروں ٹی ون پہ تو کیا ہوگا اگر میں یڈ کا میتھڈ کال کرتا ہوں ٹی ون پہ تو T one C P U کا کنٹرول چھوڑ دے گا اور ہماری جے وی ایم ان کنیکشن میں دو ایس دیکھے گی کہ کیا سسٹم میں کوئی ایسا تھریڈ ہے جس کی پرائرٹی ٹی ون کے برابر ہے کیونکہ یڈ کا میتھڈ جو ہے وہ سیم پرائرٹی کے تھریڈس کو چانس دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوور پرائرٹی کے تھریڈس کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا تو جب ٹی ون نے یوڈ کا میتھڈ کال کیا تو ہمارا سسٹم دیکھے گا کہ کیا کوئی اور سملر پرائرٹی والا تھریڈ ہے کیونکہ اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کوئی اور تھریڈ ایسا نہیں ہے جس کی پروارٹی 7 ہو باقی جتنے دونوں تھریڈ ہیں ان کی پروارٹی 7 سے کم ہے اس لیے ٹی ون اپنی ایگزیکیوشن ریزیوم کر لے گا تو جو ڈفرنس یہاں پہ نظر آیا سلیپ اور ایئر میں وہ یہ کہ سلیپ جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کسی بھی تھریڈ کو چانس مل سکتا ہے جو کہ کرنٹ تھریڈ سے لو پرائرٹی کا ہو لیکن باقیوں سے ہائر پرائرٹی کا ہوگا سو جب بھی آپ سلیپ کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کریں گے سسٹم دیکھے گا کہ باقی سارے تھریڈ میں سے ہائیسٹ پرائرٹی والا کون سا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا جب آپ ہیلڈ کا میتھڈ استعمال کریں گے تو سسٹم دیکھے گا کہ کوئی اور ایکول پیورٹی والا تھریڈ اویلیبل ہے یا نہیں اگر کوئی اور ایکول پیورٹی والا تھریڈ اویلیبل ہوگا اس کو ٹائم مل جائے گا اگر کوئی اور ایکول پیورٹی والا تھریڈ اویلیبل نہیں ہوگا تو جو اوریجنل تھریڈ جس نے کنٹرول چھوڑا تھا وہ اپنی ایگزیکیوشن ریزیوم کر دے گا تو سلیپ اور ہیلڈ میں یہاں پہ یہ بیسک سا ڈفرینس ہے یلڈ کی ایگزامپل کو ہم تھوڑا سا اور ماڈیفائی کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک اور تھریڈ آ گیا ہے ٹی فور اس کی پرائرٹی بھی سیون ہے تو پچھلا جو کیس تھا جس میں ہمارے پاس سیون پرٹی والا کوئی اور تھریڈ نہیں تھا ٹی ون ایگزیکٹ ہوا ٹی ون نے ییلڈ کا میتھڈ کال کیا کیونکہ کوئی اور سیون پروورٹی والا تھریڈ نہیں ہے اس لیے ٹی ون دوبارہ سے ایگزیکشن اسٹارٹ کر دے گا اس ایگزامپل کے اندر ٹی ون چل رہا ہے ٹی ون نے ییلڈ کا میتھڈ کال کیا اب ہمارے پاس ایک اور تھریڈ ایسا ہے جس کی پروریٹی سیون ہے جس کا نام ہے ٹی فور تو ٹی فور اپنی ایگزیکیوشن اسٹارٹ کر دے گا اور ٹی ون جو ہے وہ چلا جائے گا اپنی ریڈی اسٹیٹ میں تو سلیپ اور ییلڈ کا ہم نے بیسک ڈفرینس دیکھا ییلڈ جرنلی یوز ہوتا تھا کوپریٹو ملٹی اسکیجولنگ انوائرمنٹ میں کیونکہ کوپریٹو ملٹی اسکیجولنگ انوائرمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو تھریڈ چل رہا ہے اگر وہ خود سے کنٹرول نہیں چھوڑتا تو وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک وہ بلاک نہیں ہوتا یا ڈیڈ نہیں ہو جاتا تو اس لیے کوپریٹو ملٹی اسکیجولنگ میں جو تھریڈس ایکول پرائرٹی کے ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو کنٹرول ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ ییلڈ کا میتھڈ کال کرتے تھے اب کیونکہ میجورٹی سسٹم جو ہیں وہ ٹائم سلائسڈ ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایکول پرائرٹی والے تھریڈ جو ہے ان کے بیچ میں آپ کا سسٹم خود ہی ٹائم سلائسنگ کرتا رہتا ہے ایک ٹائم کوانٹم دے گا ایک تھریڈ کو پھر وہ ایک ٹائم کوانٹم ایلوکیٹ کرے گا دوسرے تھریڈ کو پھر ایک ٹائم کوانٹم ایلوکیٹ کرے گا تیسرے تھریڈ کو تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹائم سلائسنگ کرتا رہتا ہے ایکول پرائرٹی تھریڈس کے بیچ میں تو اس لیے یل میتھڈ کی تھوڑا سا یوز جو ہے وہ اب کم ہو گیا اب اس کو اتنا استعمال نہیں کیا جاتا ہائی اوور سلیپ کو ہم اسٹل یوز کرتے ہیں کیونکہ سلیپ ہمارے جو لو پرائرٹی تھریڈس ہیں ان کو بھی چانس دیتا ہے کا اور سلیپ کو جیسا کہ میں نے ویسے بھی ڈسکس کیا کہ پولنگ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ بار بار آپ پول کر جا رہے ہیں ایک ہی جگہ کو وہاں پہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی چیز آ گئی ہے یا نہیں ایک کام آپ نے تھوڑے تھوڑے انٹرول کے بعد کرنا ہے تو اس کام کے لیے ہمارا جو ہے سلیپ میتھڈ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا بھی یوز پتہ چل جائے ورکر کلاس ہمارے سامنے ہے جس نے رنیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اس رنیبل انٹرفیس کے اندر ہم نے جا کے رن کا میتھڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں رن کے میتھڈ کے اندر ہمارا وہی لوپ ہے جو کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں تو پچھلی دفعہ ہم نے کال کیا تھا thread dot sleep thread dot sleep کو جنرلی ہم ٹائم ان ٹیبل پاس کرتے ہیں انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اپروکسیمیٹلی کتنے ٹائم تک اس نے سلیپ کرنا ہے تھریڈ ڈاٹ ہیلڈ کو یہاں پہ ہم کوئی ٹائم انٹرول نہیں پاس کر رہے کیونکہ یہ کنٹرول والنٹریلی چھوڑ رہا ہے کہ کوئی اور ایکول پرائرٹی والا تھریڈ ہے تو وہ ایگزیکیوشن اپنی اسٹارٹ کر دے اگر ایکول پرائرٹی والا تھریڈ نہیں ہے تو ایگزیکیوشن جو ہے وہ یہ تھریڈ خود ہی ریزیوم کر لے گا سو so اگر آپ نے تھریڈ کا ییلڈ میتھڈ استعمال کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایکول پرائرٹی تھریڈس کو چانس دینے کے لیے ہوتا ہے جو ہمارا ونڈوز بیس سسٹم ہے ان میں بھی ٹائم سلائسنگ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے ایکول پرائرٹی والے تھریڈس خود ہی ایک دوسرے کو ٹائم دیتے رہتے ہیں تو ونڈوز بیس سسٹم میں جنرلی اس کی ضرورت نہیں ہے جو پرانے سولارس بیس سسٹم تھے تو ان کے اندر کوپریٹو اسکیجولنگ ہوتی تھی تو وہاں پہ تھریڈ ڈاٹ ہیلڈ جو ہے وہ یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ادر وائز ٹاویشن اکر ہو جاتی ہے even in equal priority threads تو تھریڈ ڈاٹ ہیلڈ وہاں پہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ ہمارے ایکول پرائرٹیز والے تھریڈز ہیں اور ہمارا جو او ایس ہے وہ time sliced based scheduling implement نہیں کر رہا ایک اور چیز اس کو اب بھی ہم بار بار بول چکے ہیں اس کو اب ہم تھوڑا سا سسٹمیٹیکلی دیکھ رہے ہوئے تھریڈ کی اسٹیٹس کئی دفعہ میں نے ڈسکشن میں یہ کہا کہ تھریڈ جو ہے وہ ریڈی اسٹیٹ میں چلا جائے گا رننگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا سلیپ ہو جائے گا بلاک ہو جائے گا تو تھریڈس کی بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں تھریڈس کی اسٹیٹس ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں اپنے پروسیس کی اسٹیٹس پڑھی ہوں گی کہ وہ رننگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے ریڈی اسٹیٹ میں ہوتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو تھریڈ کی تھریڈ بھی اپنی اسٹیٹ چینج کر لیتا ہے جب تھریڈ آپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ وہ ریڈی ہوتا ہے رن ہونے کے لیے جب اس کو پروسیسر کا کنٹرول ملتا ہے تو وہ رن کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ پروسیسر کا کنٹرول رن کرتے کرتے اس کو دو تین طریقوں سے اس سے پروسیسر کا کنٹرول لیا جا سکتا ہے مے بی اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہو جائے مے بی اس کی جاب ہی ختم ہو جائے وہ ڈیڈ ہو جائے یا وہ اس کے اوپر سلیپ کا میتھڈ یا ییلڈ کا میتھڈ اسی طرح ہمارے پاس ویٹ اور نوٹیفائی کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں سے کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہو تو وہ کچھ کسی بلاک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے بلاک اسٹیٹ سے وہ دوبارہ نکل کے ریڈی اسٹیٹ میں آتا ہے پروسیسر اگر خالی ہو آئیڈل ہو تو وہ رننگ اسٹیٹ میں آ کے اپنے آپ کو رن کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں چاہوں گا یہ کہ آگے کچھ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے تھریڈس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس کیا ہیں تو ہمارے پاس جو تھریڈس کی اسٹیٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم سب سے پہلے اپنے تھریڈ کو کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیو اسٹیٹ میں ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب کہ ہم نے اپنے تھریڈ کو انسٹینشیٹ کیا ہے جب آپ تھریڈ کا میتھڈ اسٹارٹ کال کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریڈی کیو ہوتی ہے سسٹم میں جو کہ آپ جیسے فیملیئر ہوں گے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے کورس سے تو ریڈی کیو میں ہمارا تھریڈ چلا جاتا ہے اس وقت ہمارا تھریڈ ریڈی ہوتا ہے رن کرنے کے لیے اور اگر پروسیسر اویلیبل ہو تو ہمارا ریڈی تھریڈ کو ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا اسکیجولر ڈسپیچ کرتا ہے رننگ کیو کی طرف تو وہ رن کرنا شروع کر دیتا ہے پروسیسر پہ اگر پروسیسر اویلیبل ہے اب پروسیسر کے اوپر رن کرتے کرتے ہمارا تھریڈ دو یا تین میتھڈس کے تھرو اپنا کنٹرول ریلنکوش کر سکتا ہے وہ کیا ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے تھریڈ کا کوڈ ختم ہو جاتا ہے ہمارے تھریڈ کو جو ہم نے ٹاسک اسائن کیا تھا جو جاب ہم نے دی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے تو رننگ اسٹیٹ سے نکل کے ڈیڈ اسٹیٹ میں چلا جائے گا اب وہ ختم ہو چکا ہے ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تھریڈ کے اوپر کوئی آئیو کا آپریشن ہو رہا ہو تو ہم نے کوئی فائل ان پٹ کرنی ہے فائل آؤٹ پٹ کرنی ہے یا ہم نے کی بورڈ سے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے کونسول پہ کرنی ہے تو اس کیس میں ہمارا تھریڈ جو ہے وہ اس ڈیوائس کی آئیو کیو میں چلا جائے گا اٹ ول بی بلاکڈ تو جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ کہ بلاک آن آئیو والا ایرو ہے تھریڈ اس پاتھ پہ جائے گا اور بلاک اسٹیٹ میں چلا جائے گا جب اس کی آئیو کمپلیٹ ہوگی تو وہ واپس ریڈی اسٹیٹ میں آ جائے گا سو ایک تو یہ ہے کہ رننگ سے وہ ڈیڈ میں جا سکتا ہے جب اس کا ٹاسک ختم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ رننگ سے وہ بلاک اسٹیٹ میں جا سکتا ہے کہ اس نے کوئی آیو کرنی ہے اور آیو کرنے کے بعد وہ دوبارہ رن نہیں کرنا شروع کر دیتا بلکہ ہر چیز پہلے ریڈی کیو میں آتی ہے اور اگر ریڈی کیو میں آ کے پتہ چلے کہ پروسیسر اویلیبل ہے اور اس کی باری ہے تو وہ رننگ اسٹیٹ میں آ جاتی ہے اب رننگ اسٹیٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ رننگ اسٹیٹ سے ہم ڈیڈ اسٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں بلاک اسٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں ایک اور اسٹیٹ ہے جو کہ ہم کال کر سکتے ہیں وہ ہے سلیپ تو جب آپ سلیپ کا میتھڈ کال کرتے ہیں تو ہم ایک اور اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس کو سلیپنگ اسٹیٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ تھریڈ ویٹ کرتا رہتا ہے ایفیشینٹلی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جب تک کہ اس کا وہ ٹائم انٹرول ایکسپائر نہیں ہو جاتا جو کہ ہم نے سلیپ میتھڈ کے اندر پاس کیا تھا تو اگر میں نے سلیپ میتھڈ کے اندر تھاؤزینڈ ملی سیکنڈ کا ٹائم انٹرول اسپیسیفائی کیا تھا تو تھاؤزینڈ ملی سیکنڈ کے لیے تھریڈ اس سلیپ اسٹیٹ میں رہے گا when that time interval expires it will move itself back to the ready state ready state میں اگر اس کو پروسیسر اویلیبل ہوگا پروسیسر آئیڈل ہوگا اور یہ ریڈی کیو میں سب سے پہلا تھریڈ ہوگا تو یہ رننگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا رننگ اسٹیٹ سے ہی ہم واپس ریڈی اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں اگر ہم ہیلڈ کا میتھڈ کال کریں ہیلڈ اور سلیپ میں یہیں پہ ہم نے یہ ڈفرینس دیکھا تھا کہ سلیپ میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر بلاک ہو جاتا ہے اور کوئی بھی لو پرائرٹی تھریڈ اس کی جگہ لے سکتے ہیں لیکن ہیلڈ کا میتھڈ جو ہے وہ تھریڈ کو واپس ریڈی اسٹیٹ میں بھیج دیتا ہے اگر کوئی اور ہائی پرائرٹی تھریڈ لگا ہوگا کیو میں اس سے آگے تو وہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اگر کوئی اور ہائی پرائرٹی تھریڈ نہیں ہوگا تو یہی تھریڈ دوبارہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا رننگ سے یہ ریڈی اسٹیٹ میں جائے گا اور اگر ریڈی اسٹیٹ میں کوئی بھی اور ایسا تھریڈ نہیں ہے جس کی پرائرٹی اس کے برابر ہے تو یہ دوبارہ رننگ اسٹیٹ میں آ جائے گا اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے جو کہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکے وہ ہے ویٹنگ اور نوٹیفائی کا سائیکل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھریڈ نے کسی ریسورس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے جب وہ ریسورس اویلیبل ہو جائے تو اس تھریڈ کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور وہ ریڈی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ گئے ہیں کسی شاپ پہ وہاں پہ آپ کو کوئی چیز چاہیے یا آپ کھانا کھانے کہیں گئے ہیں تو آپ آرڈر کرتے ہیں اب آپ ویٹ کر رہے ہیں جب کھانا آ جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے یا کھانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو یہ بالکل وہ ایگزامپل ہے کہ ایک تھریڈ رن کر رہا تھا رن کرتے کرتے ہم اس کے اوپر ویٹ کا میتھڈ کال کر سکتے ہیں جب ویٹ کا میتھڈ کال ہوگا تو ایک اسٹیٹ میں چلا جائے گا جس کو ویٹنگ اسٹیٹ کہا جاتا ہے ویٹنگ اسٹیٹ میں وہ ویٹ کرتا رہتا ہے جب تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا سلیپ اسٹیٹ سے تو وہ باہر آ جاتا تھا خود بخود جب اس کا ٹائم انٹرول ایکسپائر ہوتا تھا لیکن ویٹ اسٹیٹ میں وہ تب تک ویٹ کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا جب تھریڈ کو نوٹیفائی کیا جائے گا تو وہ اس ویٹ اسٹیٹ میں سے باہر نکل کے ریڈی اسٹیٹ میں آ جائے گا اور یہاں پہ دوبارہ وہ کمپیٹ کرے گا پروسیسر کے لیے جیسے پروسیسر اویلیبل ہوگا اس کو ڈسپیچ کر دیا جائے گا ٹورڈز دا رن موڈ تو یہ ہمارے تھریڈس کا لائف سائیکل تھا ہمارے تھریڈس کی اسٹیٹس تھیں جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں یہ تو ہم نے تھریڈس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس دیکھیں یہاں پہ جب ہم نے سلیپ اور باقی میتھڈس کی اپلیکیشن دیکھی ہے وہاں پہ چلتے چلتے میں ایک اور میتھڈ بھی آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ وہ ہے جوائن کا میتھڈ کئی دفعہ یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک تھریڈ کو دوسرے تھریڈ کے لیے رکنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا کام پورا کر لے تو پھر میں آگے کام شروع کروں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹیشن کر رہا ہے کسی سرکٹ کی کیلکولیشنس کر رہا ہے اس سرکٹ کی کیلکولیشنس کے اندر اس کو ایک میٹرکس سالو کرنے کو آ گئی ہے وہ میٹرکس جو ہے وہ ایک اور تھریڈ سالو کر کے دیتا ہے تو یہ تھریڈ جب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس میٹرکس کا سولوشن ہمارے پاس نہ آ جائے دوسرے تھریڈ کے تھرو تو ایک تھریڈ دوسرے تھریڈ کا ویٹ کر سکتا ہے جوائن کا میتھڈ کال کر کے جوائن کے میتھڈ کے تھرو تھریڈ ویٹ کرے گا جس تھریڈ کے اوپر جوائن کا میتھڈ کال کیا ہوگا اس کے لیے اور وہ جب اپنا کام کمپلیٹ کر لے گا کام کمپلیٹ کرنے سے مطلب ہے جب اس کا رن میتھڈ فنش ہو جائے گا تو یہ تھریڈ آگے بڑھے گا میں آپ کو اس کی ایگزامپل دکھاتا ہوں وہاں سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا تو اس وقت ہم آپ کو جو ایگزامپل دکھا رہے ہیں اس میں میں آپ کو ورکر کلاس نہیں دکھا رہا ورکر کلاس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک لوپ چل رہی ہے 10 15 ٹائمس مین میتھڈ کے اندر ہم آپ سے بات کرتے ہیں مین میتھڈ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک تھریڈ کی فارم میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوائن کی کیا اپلیکیشن ہے یہاں پہ ہم نے دو ورکر کلاس کے آبجیکٹ کریٹ کیے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ اور اس کو دو تھریڈس میں پاس کر دیا ہے ٹی ون اور ٹی میں آپ اس کوڈ سے فیملیئر ہیں اس کے بعد ہم نے ایک system dot out dot print L کیا ہے اسٹارٹنگ کا اور ٹی ون کو بھی اسٹارٹ کر دیا ہے اور ٹی ٹو کو بھی اسٹارٹ کر دیا ہے اینڈ میں اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرتے ہیں آل ڈن کی اب آپ یہ دیکھیں کہ مین تھریڈ جو ہے وہ دو تھریڈس کو اسٹارٹ کر رہا ہے ٹی ون کو اسٹارٹ کر رہا ہے ٹی ٹو کو اسٹارٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کر رہا ہے آل ڈن کی یہاں پہ جب میں اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو آؤٹ پٹ جو آپ کے سامنے آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی کہ اسٹارٹنگ اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہوگی مے بی اس کے بعد ٹی ون اور ٹی ٹو کی تھوڑی تھوڑی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوں اور بیچ میں ہی کہیں آل ڈن بھی پرنٹ ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل ڈن شروع میں ہی پرنٹ ہو جائے تو انڈیکیٹ یہ ہو رہا ہے کہ مین میتھڈ جو ہے وہ اپنا کام پورا کر کے وہ اپنے آپ کو اینڈ کر دیتا ہے وہ ٹی ون یا ٹی ٹو کا ویٹ نہیں کر رہا کہ وہ اپنا رن میتھڈ پورا کر لیں بہت دفعہ ایسی سچویشن آتی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو مین ہے یا ہمارا جو وہ تھریڈ ہے جس نے باقی تھریڈ کو اسٹارٹ کیا ہے وہ باقی تھریڈس کے ختم ہونے کا ویٹ کرے تو اس میں آپ جو کوڈ میں ایڈیشن کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ کیا کہ ٹی ون ڈاٹ جوائن اور ٹی ٹو ڈاٹ جوائن تو یہ جو مین کا تھریڈ ہے اس کو ہم نے جوائن کرا دیا ٹی ون کے ساتھ اور ٹی ٹو کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ٹی ون اور ٹی ٹو کا میتھڈ رن کا میتھڈ ختم نہیں ہوگا ہمارا جو ہے مین میتھڈ وہ ان کا ویٹ کرے گا اس کے بعد ہم اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہماری آل ڈن کی اسٹیٹمنٹ اینڈ پہ پرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس وقت آؤٹ پٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فرسٹ اور سیکنڈ تھریڈ آپس میں اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آل ڈن کی اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا مین تھریڈ جو ہے وہ ٹی ون اور ٹی ٹو کے ساتھ جوائن ہوا ہوا ہے جب تک وہ دونوں تھریڈ اپنا کام پورا نہیں کرتے مین جو ہے وہ ایگزٹ نہیں کرے گا وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا تو ابھی جو ہم نے دیکھا ہے ابھی آج کے لیکچر میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں ہم نے تھریڈ کے ڈفرینٹ میتھڈس ڈسکس کیے ہیں ہم نے ہیل دیکھا ہے ہم نے سلیپ دیکھا ہے ہم نے جوائن دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ میتھڈ کام کرتے ہیں سلیپ اور ہیلڈ جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ تھریڈس کو ٹائم دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جوائن ہمارا استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک تھریڈ نے ویٹ کرنا ہو کسی اور تھریڈ کا جب تک وہ تھریڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ تھریڈ آگے نہیں بڑھے گا ملٹی تھریڈنگ بہت ایک یوزفل چیز ہے آپ بہت سارے ٹاسک پیرل میں کر سکتے ہیں یوزر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بہت سارے کام اکٹھے ہو رہے ہیں بہت دفعہ آپ نے خود پروگرام جیسے چلائے ہوں گے جس میں آپ انوائے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک بٹن دبا کے بیٹھ گئے اور وہ آپ کا پورا پروگرام ہینگ ہو گیا اسٹک ہو گیا کہ شاید اپلیکیشن اتنی اچھی نہیں لکھی ہوئی کہ وہ آپ کو رسپانس دے سکے پیچھے کوئی تھریڈ پھنس گیا تو آپ کی پوری اپلیکیشن ہی ہینگ ہو گئی تو آپ ملٹی تھریڈنگ کا کوڈ استعمال کر سکتے ہیں اپنی جی او آئی کو رسپانسو رکھنے کے لیے جو کمپیوٹیشنلی ایکسٹینسو کام ہے اس کو علیحدہ سے تھریڈس میں کریں جی آئی علیحدہ تھریڈس میں مینج ہو رہی ہو تاکہ یوزر کو ہر وقت رسپانس ملتا رہے اور جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہو کہ دو تین چار ٹاسک ہیں جو کہ پیرل میں ہو سکتے ہیں آپس میں انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کو ملٹیپل تھریڈس کے تھرو کر سکتے ہیں تاکہ آپ میکسیمم پروسیسر کی پارز استعمال کر کریں multi threading is a very powerful and very useful thing that you should use in your program because it will make your programs efficient اور آپ کے جو اوور آل پروگرامس کی یوزیبلٹی ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے سیکنڈلی آپ کا جو پروسیسر کا یوز ہے that becomes very very efficient I hope کہ آپ ملٹی تھریڈنگ کی ایکسرسائز کرتے رہیں گے اس کو اپنے پروگرام میں یوز کرتے رہیں گے جب ہم ویب اپلیکیشنس کی طرف موو کریں گے تو وہاں پہ بھی تھریڈس کے بارے میں ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی اگلے لیکچرس میں کیپ گیسنگ کے ہم آپ سے کیا چیزیں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ